دور نو کا چیلنج اور ہمارے نوجوان مولانا سید ابولا مادودی بسم اللہ الرحمن الرحیم دور نو کا چیلنج اور ہمارے نوجوان یہ ایک خطاب ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی جمیت طلباء پاکستان سے کیا تھا چونکہ خطاب ہمارے یہاں کے نوجوانوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے اس لیے اسے شائع کیا جا رہا ہے میرے عزیز نوجوانوں مجھے اسلامی جمعیت طلبہ کے اس اجتماع میں شریک ہو کر دلی مسرت حاصل ہو رہی ہے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آج سے اٹھائیس سال پہلے نوجوانوں نے اس جمعیت کی ابتدا کی تھی اور اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جمعیت اس ملک میں ایک بڑی فیصلہ کن طاقت بن جائے گی ایک مدت دراز تک ایک مایوسی کی سی کیفیت تاری رہتی تھی کہ یہ جمعیت آگے بڑھ سکے گی یا نہیں لیکن یہ سراسر اللہ تعالی کا فضل تھا یہ اس کی تائید تھی کہ اس نے جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کے خلوص کو قبول فرمایا ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائی ان کو ہمت اور طاقت بخشی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مزید خلوص عطا کرے مزید طاقت عطا فرمائے اپنی تائید اور اپنی رحمت سے مزید نوازے اور آپ لوگوں کے ہاتھوں سے اس ملک کی نئی نسل بنے بے دینی اور الہاد اور بدیانتی کی راہوں سے ہٹ کر راست بازی اور خدا پرستی اور تقوا کی راہوں پر چلے اور اس کے ہاتھوں یہاں نظام اسلامی قائم ہو میرے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ ہے دور نو کا چیلنج اور ہمارے نوجوان اس معاملے میں سب سے پہلے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ یہ دور نو ہے کیا چیز انسان نے ہر زمانے میں اپنے دور کو دور نو سمجھا اور یہ خیال کیا کہ پہلے دور دور کہن تھے جس کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی جس کے اندر لوگ جہالت میں مبتلا تھے اور اب ہم دور نو کے لوگ روشن خیال ہیں اور علوم و فنون سے آراستہ ہے اور ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو پہلے لوگوں کو نصیب نہ تھی ہر زمانے میں انسان اسی غلط فہمی میں رہا ہے حالانکہ علمی انکشافات کو چھوڑ کر جن کے دروازے اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ انسان کے لیے کھولے ہیں اگر دیکھا جائے تو انسان آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک وہی رہا ہے جو تھا اس کے ذہن کی ساخت وہی رہی ہے اس کی دماغ کی صلاحیتیں وہی رہی ہے اس کے نفس کی خواہشات وہی رہی ہے اس کے کے جسم مطالبات وہی رہے ہیں ہیں اس کے کے سوچنے انداز وہی رہے کبھی ان میں کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوا کیونکہ انسان کی تخلیق جس طرز پر ہوئی وہ آج بھی جاری ہے جس طرح کے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تھی یہی وجہ ہے کہ آج سے چار ہزار برس پہلے مثلا قوم لوت جس برائی میں مبتلا تھی یہی وجہ ہے کہ آج چار ہزار برس بعد امریکہ جیسے اعلیٰ ترقی یافتہ ملک جس کا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ ترقی یافتہ ملک دنیا میں کوئی نہیں اس کے اندر قوم لوت کے پیرویوں کی تعداد اس وقت دو کروڑ بتائی جاتی ہے کیا فرق واقع ہوا اسی طرح سے قدیم زمانے میں اگر فراؤن نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ ذرا میرے لیے اونچی عمارت بنا دے تاکہ میں اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسا علیہ السلام کا خدا کون ہے کیسا ہے اس کے تین ساڑھے تین ہزار سال کے بعد جب روس کا سپوتنگ دو ڈھائی سو میل زمین سے اوپر گیا تو خرو شیف صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اوپر تک گئے ہیں کہیں خدا کا پتہ نہیں چلا معلوم ہوا تین ساڑھے تین ہزار برس میں انسانیت کی ذہنیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کے سوچنے کے انداز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا قطع نظر اس کے کہ فرعون مصر سے زیادہ سے زیادہ ایک اونچی عمارت اس مقصد کے لیے بنا سکتا تھا اور یہ سپو تک بنا کر خلا میں چلے گئے ہیں یعنی یہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے لیکن ذہنی اعتبار سے کوئی خاص ترقی نہیں ذہن اسی مقام پر ہے دہرے جس طرح قدیم ترین زمانے میں پائے جاتے تھے فسق کے علم بردار اور فجور کے بدترین جس طرح قدیم زمانے میں پائے جاتے تھے اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ہیں اور اسی طرح حق کے ماننے والے اور حق کے لیے کوشش کرنے والے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح موجود تھے آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں یعنی نیکی بھی وہی ہے اور بدی بھی وہی ہے انسان کے ذرائع اور وسائل کی ترقی سے اور اس کے علمی اکتشافات اور ان کی زندگی میں استعمال کرنے کی وجہ سے اگر کوئی فرق واقع ہوا ہے تو وہ ایک فنی فرق ہے اصل اور بنیادی اور جوہری فرق نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ ہر دور کے لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہمارے دور کی ترقی انسانی ترقی کی حرف آخر ہے لیکن تھوڑی مدت نہ گزری تھی کہ ہر دور دور کہن بن کے رہ گیا اور بعد کے دور میں آنے والے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے جن میں پہلے دور کے لوگ تھے ابھی اسی پچھلی صدی کے آخر تک سینٹسٹ اور ایسے فلسفی موجود تھے تھے جو یہ کہتے کہ لوہے کی گاڑی یا ایسی چیز جو ہوا سے بھاری ہو اس کا آسمان پر ہوا میں اڑنا ممکن نہیں ہے انیسویں صدی کے آخر تک ایسے لوگ موجود تھے جو دعوے سے کہتے تھے کہ اس کا امکان نہیں ہے اور کچھ زیادہ مدت نہیں گزری کہ انیس انیس سو سو گیارہ عیسوی عیسوی اور بارہ میں لوہے کی بنی ہوئی گاڑی ہوا میں اڑی اور معلوم ہوا کہ وہ دقیانوسی لوگ تھے جو دس پندرہ برس پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تو یہ دور نو کے متعلق جو لوگوں کے دعوے ہیں اور یہ تصورات ہیں کہ یہ ترقی کا حرف آخر ہے یہ بالکل غلط ہے ہر زمانے میں آدمی نے یہ سمجھا کہ ہم ترقی کے حرف آخر تک پہنچ گئے ہیں لیکن بعد میں جو کوشش کی گئی تو مزید راستے کھل گئے اور مزید ترقیاں کی گئی اور پہلا دور دور کون بن کر رہ گیا فلسفے میں بھی یہی حالت ہے کہ اس صدی کے آغاز تک اتنا نہیں بگڑا تھا جتنا آج بگڑا ہوا ہے دور نو کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ نوجوان سے کیا مراد ہے نوجوان خود نہ خیر مجسم ہے نہ شر مجسم ہے وہ نام ہے گرم خون کا وہ نام ہے نئی نئی چیزوں کے اخذ کرنے کی صلاحیت کا وہ نام ہے ایسی ہستی کا جو اگر کسی چیز کے متعلق مطمئن ہو جائے کہ یہ حصول کی کوشش کرنے کے قابل ہے تو وہ اس کے لیے جان لڑا دیتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ برائی ہو یا بھلائی ہو جیسے تلوار ہے کہ مجاہد کے کام بھی آتی ہے اور ڈاکو کے کام بھی آتی ہے تو نوجوان ایک طاقت کا نام ہے قدیم ترین زمانے میں بھی برائیوں کے علم بردار یہی نوجوان بنتے تھے اور برائیوں کے علم برداروں کی فوج وہی بنتے تھے اور ان کے ذریعے برائیاں پھیلتی تھی اور وہ برائیوں کو اخذ کرنے میں بھوڑے لوگوں کی بنسبت زیادہ تیز تھے یہی کیفیت اس زمانے میں بھی ہے اس زمانے میں جو اخلاقی برائیاں پھیل رہی ہیں ان کو سب سے بڑھ کر یہی نوجوان پھیلا رہے ہیں ان کے اندر انتہا درجے کی بے باکی یہی نوجوان پیدا کر رہے ہیں تو نوجوان کسی خیر مجسم کا نام نہیں ہے اسی طرح سے نوجوان شر مجسم بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بھلائی کو پہچاننے اور بھلائی کو پہچاننے کے بعد جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے ہے کہ یہ بھلائی تو اس کے لیے جان لڑا دینے میں کوئی نہیں کرتا مصر کی تہذیب کو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی تہذیب کا جو حال تھا وہ آج امریکہ اور یورپ کی تہذیب سے مختلف نہیں تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے جنہوں نے اپنے اخلاق کی طاقت سے اور اپنے علم کی طاقت سے اور اپنی ذہانت کی طاقت سے اس تہذیب پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ آخر کار اس ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی گئی انہوں نے کہا کہ میرے حوالے کرو خزائن الارض اور جس کے ہاتھ میں خزائن ارض تھے اس نے کہا کہ یہ حاضر ہے آپ لیجئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو بوڑھے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنے رہے اور انہوں نے نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا گول اپنے ساتھ لے لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے ہر طرح کے ظلم و ستم ان پر ڈہا رہے تھے حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ کو تبتی ہوئی ریت پر گھسٹنے والے مکہ کے نوجوان ہی تھے جنہوں نے بوڑھو کے اکسانے پر غلط راستہ اختیار کیا لیکن دوسری طرف دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے جنہوں نے حق کے لیے سرفروشی کی انتہا کر دی وہ بھی جوان ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کی فہرست اٹھا کر دیکھے صرف ایک صاحب تھے جن کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے دو سال زیادہ تھی باقی جتنے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کم تھے کوئی دس برس کا ہے زیادہ سے زیادہ تیس پینتیس برس کی عمر کے لوگ تھے یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھنے کے باوجود آگ کی بھٹی ہے جو ہمارے سامنے ہے اور اسلام قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ گویا ہم دعوت دے رہے ہیں درندو کو کہ آؤ ہمیں بھنبھوڑ ڈالو اور دعوت دے رہے ہیں ظالموں کو کہ ہمیں اسی آگ میں پھونک دو اس کے باوجود انہوں نے اٹھ کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ قطعی طور پر اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے ہر ظلم سہا ہر مصیبت بھگتی جب دیکھا کہ مکے میں کام کرنا مشکل ہے تو ملک وطن گھر بار اعزا اقربا سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے کچھ نہ سوچا کہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمارا کیا حال ہوگا وہ بھی نوجوان ہی تھے ان میں عورتیں بھی تھی تو نوجوان ان میں مرد بھی تھے تو نوجوان تھے اور انہوں نے تمام اپنی سرفروشیوں سے آخر کار اسلام کا جھنڈا بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر ایک ایسا انقلاب عظیم برپا کیا کہ جو صدیوں تک برپا رہا اور آج بھی برپا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا اثر جاری رہے گا یہ انہی لوگوں کی سرفروشیوں اور انہی لوگوں کی جانبازیوں کا نتیجہ ہے اب اس دور نو کو آپ دیکھیں جس دور نو کے متعلق بڑے فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ ترقی کا دور ہے یہ روشن خیالی کا دور ہے لیکن اس دور کی حالت کیا ہے سائنس جس کی ترقی پر اس قدر ناز کیا جا رہا ہے وہی تو ہے جو انسان کو برباد کرنے کے لیے ایسی تدابیر سوچ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ماں اور باپ کے تعلق سے انسان پیدا ہو اور سائنٹیفک طریقے سے انسان ٹیسٹ ٹیوب میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جیسا انسان بنا سکتے ہیں اور خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ فرمائش پر جیسے انسان درکار ہو ویسے تیار کر کے فراہم کیے جا سکتے ہیں یہ سائنس کا حال ہے جس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ترقی کی چیز ہے اور میں نے آسمان پر پہنچا دیا ہے حالانکہ فی الواقع اس نے جتنا انسان کو بلند کیا ہے اتنا اس کو پست بھی کر دیا ہے جتنا انسان کی بھلائی کا کام کیا ہے اس سے بہت زیادہ اس کی برائی کا اس کی تباہی کا کام کیا ہے اسی طرح آج کے فلسفیوں کو دیکھے ان کے فلسفوں میں کیا اقلیت پائی جاتی ہے حقیقت میں قدیم زمانے کا جاہل انسان جس قسم کے تخیلات میں مبتلا تھا اسی قسم کے تخیلات آج پائے جاتے ہیں انسان کے متعلق ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر جانور ہے جانوروں سے ترقی کرتا ہوا آیا ہے اب جو انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ کل میرے باپ دادا بندر یا گوریلے تھے اور آج ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا ہو وہ لامحلہ اپنی زندگی کا پروگرام جانوروں ہی کی زندگی میں تلاش کرے گا چنانچہ آف کی سوشولوجی میں یہی ہو رہا ہے جانوروں کی زندگی کا مطالعہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ فطرت کیا ہے حالانکہ انسان کی فطرت اور جانور کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک طرف اسلام ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ اس زمین پر خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے دوسری طرف موجودہ زمانے کا فلسفہ اور سائنس ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تو جانوروں سے ترقی کرتا ہوا آیا ہے اور بنیادی طور پر تیرے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس کے سوا کہ تیرا قد سیدھا ہے اس کے سوا تجھے پاؤں ایسے دیے گئے ہیں کہ جن سے تو وہ کام کر سکتا ہے جو جانور نہیں کر سکتے لیکن بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو جانور جانور سمجھ رہے ہیں اور اسی سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہی فلسفہ جو کبھی دو ہزار برس پہلے مزوق نے پیش کیا تھا وہی فلسفہ آج پھیل رہا ہے اس نے بھی زن زر زمین تینوں میں انسان کو مشترک قرار دیا آج بھی وہ فلسفہ موجود ہے کہ زن زر زمین مشترک قرار دینے کے تصورات پیدا کیے جا رہے ہیں زر کے بارے میں جو تصور مزدور نے پیش کیا تھا آج آپ یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ یہ تصور جو کا توں پایا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ مرد بیٹا ہو اور عورت ماں ہو خواہ مرد بھائی ہو اور عورت بہن ہو اور خواہ مرد باپ ہو اور عورت بیٹی ہو ان کے نزدیک اب کوئی فرق واقعہ نہیں ہوگا لیکن بہن اور بھائی کے تعلقات تو تقریباً بڑی کثرت سے رائج ہیں باپ اور بیٹی کے تعلقات بھی اب کچھ زیادہ نادر نہیں رہے ہیں لیکن اب نوبت پہنچی ہے ماں اور بیٹے کے تعلق کے درمیان پلے بوائے کو اٹھا کر دیکھیے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنے کتنے واقعات صرف ماں اور بیٹے کے تعلقات کے بارے میں آ رہے ہیں اتنی ذلیل سطح تک انسان کو پہنچا دیا گیا ہے جس کا کبھی تصور کرنا شریف آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا اس چیز کو آج ہم عمل پھیلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس اخلاق کو یہاں درآمد کر رہے ہیں وہی تمام سوچنے کے انداز یہاں پیدا کر رہے ہیں اور ان کی پیدا کی ہوئی اخلاقی برائیاں اسی راستے پر جا رہی ہیں جس راستے پر امریکہ اور یورپ میں جا رہی ہیں اگر اس رفتار کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی اس اخلاقی تصور کو بدلا نہ گیا تو کچھ بعید نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس ملک میں ان لوگوں کی وہی حرکتیں کرتے دیکھیں جو امریکہ اور یورپ میں اب ہو رہی ہیں اسی طرح آپ دیکھیے بڑا ناز کیا جاتا ہے اس بات پر کہ کمیونزم اور سوشلزم کا فلسفہ مارکس نے پیش کیا اور ایک بہت بڑی ترقی کی بات ہے حالانکہ وہ ترقی کیا ہے وہ ترقی یہ ہے کہ پہلے بہت سارے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں اور زمینداروں کے پاس ذرائع پیداوار تھے اور تقسیم کے ذرائع مختلف کثیر و تعداد لوگوں کے ہاتھ میں تھے لیکن اب تمام ذرائع ساری زمین تمام صنعت تجارت تمام دولت پیدا کرنے کے ذرائع وہ سب کے سب چند آدمیوں کے ہاتھ میں ہیں ان کے مقابلے میں کوئی شخص سوچنے کی ہمت نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص ایسی بات کرے کہ جس سے ان کو شبہ ہو جائے کہ یہ شخص ہمارے نظریات کے خلاف ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا بلکہ اس کو پاگل خانے بھیجا جائے گا اس کے متعلق تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے نظریات سے مختلف نظریات سوچنے والا آدمی پاگل کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے اس کو پاگل خانے بھیجو کوئی آزادی کسی نوعیت کی ان ممالک میں نہیں ہے کہ جن ممالک کے اوپر یہ کمیونزم مسلط ہوا ہے اور یہ سوشلزم آیا ہے سوشلزم اور کمیونزم میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک زبردستی ایک کام کرتا ہے اور دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جمہوریت کے راستے سے آئیں گے لیکن مقصود دونوں کا ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کو حکومت کی ملکیت میں دے دیا جائے اور وہی تقسیم کرنے والی ہو اور ظاہر بات ہے کہ حکومت کی ملکیت میں دے دیا جائے اور وہی تقسیم کرنے والی ہو اور ظاہر بات ہے کہ حکومت کانسٹیبلوں کا نام نہیں ہے حکومت ان لوگوں کا نام ہے جو مرکز میں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں اور مرکز میں بیٹھ کر اختیارات استعمال کرتے ہیں تو دونوں کے دونوں اس ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں جس سے بدترین ڈکٹیٹرشپ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں پائی گئی شیطان نے بڑے بڑے فرعون پیدا کیے بڑے بڑے نمرود تیار کیے لیکن اب جو فرعون اور نمرود روس اور چین وغیرہ میں تیار ہوئے ہیں ان کے سامنے پچھلے زمانے کے فرعون اور نمرود گرد ہو گئے اور اس کو چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مسلط کیا جائے اس کے لیے اس کی یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مشرق سے کوئی آندھی اٹھ رہی ہے کہ جس کا یہاں استقبال کیا جائے گا اور وہاں سے کوئی سندور روانہ ہے جو اب یہاں مانگو میں بھرا جائے گا یہ تمام وہی جہالت کی باتیں ہیں جو قدیم ترین زمانے میں تھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں قدیم زمانے میں بڑے بڑے فرائنہ گزرے ہیں بڑے بڑے جبار گزرے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آج کے جبار کرتے ہوں لیکن پچھلے زمانے کے جبار نہ کرتے ہوں لیکن آج کے جباروں نے جو نئے طریقے جباری کے اختیار کیے ہیں وہ آپ اپنے وقت میں خود دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ہو رہے ہیں نام لیا جا رہا ہے کہ ہم جمہوریت چلا رہے ہیں پوری کی پوری ڈکٹیٹرشپ جمہوریت کے نام سے چل رہی ہے جمہوریت کی شکل پیدا کی جاتی ہے اور اس کے اندر ڈکٹیشر شپ کا شیطان داخل کر دیا جاتا ہے زبردستی انتخابات جیتنے کے فن کو اتنا مکمل کر دیا گیا ہے کہ اب اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ حکومت اپنے مقابلے میں کسی شخص کو جیتنے دے گی اس کا کوئی امکان نہیں چھوڑا گیا یہ فن بالکل مکمل ہو چکا ہے یہ ترقی ہے یا تنزل یہ اسی فرعون اور نمرود کے دور کی طرف واپسی ہے فرق اتنا ہے کہ فرعون اور نمرود کے بڑوں کو بھی نہ سوجھی تھی وہ حرکتیں جو آج کے فرعون و نمرود کر رہے ہیں پچھلے ہی دنوں ناصر صاحب نے جو ظلم و ستم ڈھائے ان کے بھی سارے حالات اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ظلم و ستم وہاں کیا گیا یہ اس دور نو کا چیلنج ہے اور چیلنج اس بات کا ہے کہ کیا اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اس گمراہی کے مقابلے میں کھڑے ہو اس کو روکے اس کے مقابلے میں کوئی سائنس ایسا لائے جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کرے نہ کہ اس کی تباہی کے لیے کسی ایسے فلسفہ کے علم برداروں جو انسان کو انسان بنائے نہ کہ حیوان جو اتنے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے لوگ ہوں کہ انسان کو جانوروں کے مقام پر گرنے سے بچائے اور احسن تقویم کے مقابلے پر لے آئے یہ چیلنج ہے دراصل جو اس دور نو کی طرف سے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے لامحلہ دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو ہدایت پائی جاتی ہے اس کو آپ سمجھے سچے دل سے قبول کریں اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنائے کہ اس تعلیم کو دنیا پر غالب کریں گے اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور دوسرے سارے کلمے سرنگو ہوں گے اس چیز کا فیصلہ کرے اس چیز کا عزم کرے یہ اولین چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اخلاق کی وہ طاقت ہو کہ جس سے گمراہی پھیلنے والے اور گمراہی کی پیروی کرنے والے آخر کار شکست کھا جائے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر گمراہی پھیلانے والوں اور گمراہی کے علمبرداروں کے پاس دنیاوی ذرائع پچانوے فیصد ہوں اور حق کے پیراؤں اور اس کے علمبرداروں کے پاس صرف پانچ فیصد ہوں حق کے علمبردار محض اپنے نظریے برحق کی صداقت کی بنا پر اور اپنے اخلاقی قوت کی بنا پر ان کو شکست دے سکتے ہیں بلکہ میں اب یہ کہتا ہوں کہ پانچ فیصد نہیں ایک فیصد بھی اگر ہو تو انشاءاللہ آپ غالب ہوں گے لیکن شرط یہی ہے کہ ایک طرف ایمان کی طاقت ہو اور دوسری طرف اخلاق کی طاقت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال کے اندر ایک قوم کی قوم کو بدل ڈالا ایک پورے ملک کو مسخر کر لیا جس کا رقبہ تقریباً دس بارہ لاکھ مربع میل تھا اور لوگوں کی زندگیوں میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ جو ڈاکو تھے وہ امانت دار بن گئے جو خدا سے بے خوف تھے وہ متقی بن گئے جو خلیق کے خدا پر ہر طرح کی زیادتیاں کیا کرتے تھے وہ خلق خدا کے لیے رحمت بن گئے اور یہ انقلاب صرف تیئیس سال میں ہوا یہ کس چیز کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حق کو لے کر آئے تھے اس حق کو اتنے مضبوط دلائل کے ساتھ آپ نے مدلل کے طریقے سے پیش کیا کہ باطل کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ جو اس کے مقابلے میں لا سکے آخر کار شدید ترین مخالفوں کو بھی اس حق کو تسلیم کرنا پڑا اس حق کے آگے ہتھیار ڈال دینے پڑے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بلند ترین اخلاق تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا آپ حیران ہوگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہے ان میں دشمنوں کے مشکل سے تین سو آدمی مارے گئے اس کو بلڈ لیس ریولیوشن کہنا چاہیے تین سو آدمیوں کے مارے جانے پر تئیس سال کے اندر ایک پورے ملک میں انقلاب برپا کر دیا انقلاب محض حکومت کا انقلاب نہیں اخلاق اور روحانیت کا بھی اور انسانیت کا بھی انقلاب برپا کر دیا ظاہر بات ہے کہ اس کو غیر خونی انقلاب کہیں گے یہ اخلاق کی قوت کا برپا کردہ انقلاب تھا تلوار کا برپا کردہ انقلاب نہیں تھا اور وہ حق جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما گئے ہیں وہ آج کا تو موجود ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے آثار ان سب کے اندر جوں کا تو موجود ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو بدل گئی ہو جس کو مٹا دیا گیا ہو جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی تغیر و تبدل کر دیا گیا ہو اور جن دلائل کے ساتھ وہ حق پیش کیا تھا وہ آج بھی موجود ہیں آج بھی کہتا ہوں کہ جن دلائل کے ساتھ اسلام کو پیش کیا گیا تھا وہی دلائل لے کر آپ اٹھے آپ کے مقابلے میں کوئی فلسفہ ایسا نہیں لا سکتا کوئی نظریہ ایسا نہیں لا سکتا جو علمی حیثیت سے اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے بشرطے کہ آپ اپنے کو اس کے لیے تیار کرے بشرطے کہ اس کے ساتھ اپنی قوت ذہنی کو استعمال کر کے اس کو پوری قوت اور پورے دلائل کے ساتھ اور اس زمانے کی سائنس اور فلسفے اور دوسری چیزوں سے جو کچھ دلائل ملتے ہیں ان کو ملا کر استعمال کر کے آپ ان کو ایسے طریقے سے پیش کرے کہ دنیا کے دماغ مسخر ہو جائے دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں حق یہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور حق نہیں ہے اور اگر انسان کی بھلائی ہے تو اسی کے اندر ہے اس وقت یہ کیفیت ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جو لوگ اپنے دین سے باغی ہو چکے ہیں جو لوگ خدا کے منکر آخرت کے منکر جو چرش کے اوپر تین حرف بیچتے ہیں اور جنہوں نے چرچوں کو تقریباً ویراں کر دیا ہے جن کی بدولت چرچ بک رہے ہیں فروخت ہو رہے ہیں اور جن چرچوں پر معلمین اور پادریوں کا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ پاگل خانے پہنچ رہے ہیں کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن کیوں بگڑ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ذہنی توازن اس سے بگڑ گیا ہے کہ ہم جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے یہ زبردست کانفلکٹ اور یہ زبردست تصادم جو ہمارے اپنے ذہن میں برپا ہے اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے اسی یورپ اور امریکہ میں جب اسلام کے متعلق صحیح تعلیمات پہنچی ہے تو لوگ آگے بڑھ کر ان کو قبول کر رہے ہیں اگرچہ ان کے اندر تاریخی متعصبات ایسے موجود ہیں صلیبی جنگوں کے زمانے میں جو نفرت اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف پھیلائی گئی ہے اس کے اثرات اب تک موجود ہیں اس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے لوگ جب اپنے دین دین سے بیزار ہو کر کسی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بدھ ازم کا مطالعہ کرتے ہیں ہندو ازم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں جب ان سے وہ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں تو آخر میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام ان کو مسخر کر لیتا ہے تو آج بھی ان دلائل میں یہ طاقت ہے آپ ان دلائل کو لے کر اٹھے ان کو پھیلائے دنیا میں لوگوں کے سامنے جائے آپ کے اس ملک میں جو کٹر دوہرے ہیں آپ ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں ان ان کے کے دین تصورات کو آپ بدل سکتے ہیں جو کمیونزم کے پیرو ہے آپ اپنے دلائل سے ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ اسلام وہ چیز ہے جو انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام کر سکتا ہے جو کمیونزم اور سوشلزم نہیں کر سکتے اسی طرح آپ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرے جو دلوں کو جیتنے والا ہو اس ملک میں غالیوں نے جو فروغ حاصل کیا ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور عامی سے لے کر عالم تک بے بک رہے ہیں مگر آپ کی زبان گالیوں سے پاک ہونی چاہیے جو آپ کو گالی دے اس کے جواب میں آپ کے پاس گالی نہیں ہونی چاہیے جو آپ سے لڑے اس کے مقابلے میں آپ شرافت اور انسانیت کا مظاہرہ کرے جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون آپ کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کٹر دشمن ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے لیکن اس نے جتنا جن لوگوں کو بہکایا ہے ان لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کیا ہے جب وہ آپ کے اخلاق دیکھیں گے آپ کی سیرت دیکھیں گے آپ کا برتاؤ دیکھیں گے تو آخر کار مان جائیں گے کہ وہ شخص جھوٹا تھا جو آپ کے متعلق بدگمانیاں پھیلا رہا تھا اور آپ لوگ سچے ہیں آپ کے اندر وہ اخلاق پائے جاتے ہیں جو مسلمان میں ہونے چاہیے یہ دو چیزیں ہیں جو ہتھیار ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سے مسلح ہو جائے تو آپ دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں چاہے آپ کی تعداد اس ملک کی آبادی میں ایک فی ہزار بھی نہ ہو اسی طرح سے ذرائع وسائل تمام آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہو تو کوئی پرواہ نہیں اس کی بھی پرواہ نہ کیجئے کہ ریڈیو ان کے ہاتھ میں ہے ٹیلی ویژن ان کے ہاتھ میں ہے سارے پریس میں وہ چھائے ہوئے ہیں فوج ان کے ہاتھ میں ہے اور پولیس بھی ان کے ہاتھ میں ہے عدالتی بھی ان کے ہاتھ میں ہے قانون بھی ان کے ہاتھ میں ہے کوئی پرواہ نہ کیجیے یہ ساری طاقتیں ان کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں بشرط کہ آپ ان دو ہتھیاروں سے مسلح ہو یہ دو ہتھیار ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کھڑے ہو کر عرب کو مسخر کیا اور آخر کار عرب کو مسخر کرنے کے بعد اسلام کے اندر وہ زبردست طاقت بھر دی کہ جو ایک طرف چین کی سرحدوں سے لے کر دوسری طرف اندولس اور مغرب اقسا تک تمام دنیا کے بہت بڑے حصے تک چھا گئی اور اتنی کم مدت میں چھا گئی کہ ایسا انقلاب کبھی تاریخ میں ہوا ہی نہیں آج بھی یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ کے وہ قوانین بدل گئے ہو جن کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زبردست کامیابی حاصل ہوئی اللہ تعالی کے قوانین وہی ہے ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے چیزوں کے جو اثرات زمانے قدیم میں تھے وہ آج بھی موجود ہیں برائی کے بھی کچھ اثرات ہیں جو قدیم زمانے میں تھے آج بھی ہیں اور بھلائی کے بھی کچھ اثرات ہیں جو قدیم زمانے میں تھے اور آج بھی ہیں اور آپ وہ بھلائی اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیدا کی تھی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس کے اثرات و نتائج وہی ہوں گے جو اس زمانے میں ہوئے تھے اسی طرح آپ دین حق کو مضبوط دلائل کے ساتھ ناقابل انکار دلائل کے ساتھ دل لگتے دلائل کے ساتھ پیش کرے تو ہر زبان میں جو آپ حاصل کر سکتے ہو پیش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام ذرائع وسائل دشمنوں کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے آپ صرف اپنے دلائل کے زور سے لوگوں کے دماغوں کو فتح کر لیں گے اور وہی لوگ جو آپ کے مخالف ہیں آپ کے ساتھی آپ کے حامی و مددگار بن جائیں گے آپ کو کہیں سے فوج بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی فوج خود مسکر ہو کر آپ کے ساتھ آ جائے گی آپ کو ہتھیار فراہم کرنے کی ضرورت نہیں کالج اور یونیورسٹی یا دوسرے قائم کرے ان کے اندر پڑھنے والوں کو آپ مسخر کر کے اپنے کام میں لا سکتے ہیں آپ کو سائنٹسٹ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں سائنٹسٹ جو موجود ہے انہی کو تبدیل کیجیے انہی کے ذہن بدلے ان کی سائنس کا علم آپ کے کام آ سکتا ہے اس طرح سے تسخیر انسان کا جو فن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے سکھایا ہے اس فن کو آپ حاصل کر لیں اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہو یا میرے دس برس یا پچاس برس بعد ہو لیکن یقیناً اس قوت مسخر کو استعمال کریں گے تو دنیا مسخر ہو کر رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک اسلامی کے کارکنان طلبہ کی ذمہ داریاں اور صفات میرے عزیز نوجوانوں آپ کی تنظیم کی حیثیت کسی قلب یا کسی بحث و مباحثہ کی انجمن کی نہیں بلکہ یہ تنظیم ایک بڑے مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے اور وہ مقصد بھی ایسا ہے جو اپنے حصول کے لیے آدمی کی پوری زندگی ساری قابلیتیں اور ساری صلاحیتیں چاہتا ہے خاص طور پر جس ماحول میں آپ کو کام کرنا ہے اس میں کڑی محنت اور ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے جن تعلیمی اداروں میں آپ کو دین کے قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے وہ سب اس مقصد کے خلاف قائم کیے گئے ہیں ان کے نظام اصولوں اور مقصد کسی چیز میں بھی اس نصب العین کے لیے کوئی جگہ نہیں جس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے اس مخالف ماحول میں آپ کے کارکنوں کو ایک سخت کشمکش سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تنظیم کے اندر وہ صفات پرورش پائیں جو انہیں اس کشمکش میں کامیاب ہونے کے قابل بنا سکے اقامت دین کے اس کام کے لیے دس صفات کی ضرورت ہے ان میں سے پانچ صفات تو آپ میں ہونا ضروری ہے اور پانچ صفات وہ ہے جو آپ کی تحریک اور آپ کی اجتماعی جد و جہد میں ہونی چاہیے اسلام کا صحیح فہم یہ پہلی صفت ہے جو آپ میں ہونی ضروری ہے مختلف لوگوں اور طبقات کے لیے اس کے مطالبات الگ الگ ہیں دین کی جو سمجھ ایک دیہاتی کے لیے کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک شہری کے لیے بھی کافی ہو اچھے زہر رکھنے والے لوگوں کو جنہیں ذہین اور تعلیم یافتہ طبقے میں کام کرنا ہو اسلام کا گہرا فہم درکار ہے آپ کا دائرۂ عمل کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جو موجودہ زمانے میں رہبری اور لیڈرشپ کے لیے تیار کرتی ہیں جن کو حکومت چلانا ہے نظام سیاست تشکیل دینا ہے اس طبقے میں کام کرنے کے لیے اسلام کا گہرا اور تفصیلی علم ضروری ہے آپ کو یہ جاننا ضروری چاہیے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے موجودہ زمانے کے قانونی اور معاشی اصول کیا ہے اور ان کے مقابلے میں اسلام کیا اصول دیتا ہے اور پھر یہ کہ ان اصولوں کو عملی زندگی پر کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے اسلام بحث مقصد زندگی دوسری صفت جس کا آپ میں ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے قائم کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اس مقصد کے لیے مخلص ہو اور راسک رکھتے ہو کسی چیز کو مقصد زندگی بنانے کا مطلب صرف اس مقصد کو اچھا سمجھنا نہیں یہ کہہ دینا کہ میں اسلام کا شیدائی ہوں کافی نہیں ایسے آدمی دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر اسلام کو غالب کرنے کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ صرف چاہنے کا نام زندگی کا مقصد بنانا نہیں ہے مقصد زندگی وہ ہے جس کے لیے سارا وقت ساری محنتیں اور ساری صلاحیتیں کام میں لائی جائے زندگی کا ایک مقصد طے ہو جانے کے بعد اپنے کاموں میں اس مقصد کو دوسرے تمام مقاصد پر اور دنیا کے فائدوں پر عملی اعتبار سے فوقیت دینی چاہیے لیکن ایسا کرنے کے لیے نیت خالص ہونا شرط ہے ریا یا دنیاوی تعریف اور واہ واہ کو مقصد نہیں بنانا چاہیے آپ کو تعریف کرنے والوں یا مذمت کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے یہ کام تمام قسم کی مشکلات اور مخالفتوں سے بے نیاز ہو کر پکے ارادے کے ساتھ کیا جانا چاہیے پکے ارادے کے معنی یہ ہے کہ مقصد طے ہو جانے کے بعد ہر وقت اس کے حصول کی کوشش کی جائے اور اس میں استقامت اور مضبوطی دکھائی جائے کسی طرح کا کوئی شک آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اسراء میں انہی لوگوں کو آنا چاہیے جو پوری مضبوطی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے کام کر سکتے ہوں غلبہ اسلام کے لیے ضروری صلاحیتوں کا حصول صرف پہلی دو چیزیں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اونچے درجے کے اشتہاد کی صلاحیت موجود ہو آپ زندگی کے مختلف میدانوں میں رہنمائی اور تعمیر نو کا کام انجام دے سکے اس لیے کہ مسلمانوں کا اصل زوال اس وقت شروع ہوا جب مسلمانوں نے تحقیق و اجتہاد کے دروازے بند کر دیے دنیا کے جن ممالک میں اسلام کا چلن بند ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے اجتہاد کو ختم کر دیا اور دنیا کی کوئی رہنمائی نہیں کی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کا فریضہ اور سارا تعمیری کام غیر مسلم قومیں کرتی رہی ہیں یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے مذہب سے ہٹ کر خدا سے بغاوت کی بنا ڈالی مسلمانوں نے اشتہاد کے دروازے بند کر کے مغربی علوم کے گھسنے کی راہیں ہموار کر دی اور اس کے بعد پوری مسلم قوم نے اپنی تہذیب اور اصولوں کو جھٹلا کر مغربی تہذیب کو قبول کیا اور غلامی و محکومی کا توک گردن میں ڈال لیا اور جب مسلمانوں کی حالت اس حد تک گر گئی کہ ان کا الگ وجود باقی رہنا بھی مشکل ہو گیا تو مغربی قوموں نے اپنا نظام تعلیم نظام معیشت نظام سیاست اور نظام قانون ہم پر لاد دیا اب اگر ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو صرف فقہ اور حدیث کا مطالعہ کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ زندگی کے موجودہ غلط نظام کی اسلام کے اصول کے مطابق تعمیر نو کی صلاحیت بھی موجود ہونی چاہیے آپ اگر زندگی کے تمام شعبوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو صرف چاہنے سے یہ تبدیلی نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کے لیے اشتہاد کی نیز معمولی صلاحیتوں کو پرواں چڑھانے کی ضرورت ہے اشتہاد کا مطلب صرف فقہ کو بدلنا نہیں بلکہ زندگی کے تمام مسائل کو نئے سرے سے اسلام کے مطابق ترتیب دینا ہے مقصد کے مطابق سیرت و کردار صرف فکر کا درست ہونا کافی نہیں بلکہ زندگی کا اس فکر کے مطابق ہونا ضروری ہے اپنی عملی زندگی میں ان اصولوں کو پوری طرح برتنے کی کوشش کرے جن کی صداقت اور برتری پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے خارج کر دے جو مقصد سے دور لے جانے والی ہوں ہر کام جو انسان اپنے عقیدے کے خلاف کرتا ہے اس سے اس آدمی کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز آدمی کے کیریکٹر کو گھن لگا دیتی ہے اور پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا دنیا میں ان لوگوں نے کوئی کام کیا ہے جن کی عملی زندگی ان کے عقیدے کے مطابق تھی جس چیز کو سچ سمجھا اس پر چلنا چاہے اور اس کی گواہی آدمی کی زندگی سے ملنا چاہیے اگر ایک آدمی ایسا نہیں کرتا تو نہ صرف یہ کہ اس میں منافقت پیدا ہوگی بلکہ باہر کی دنیا بھی ان اصولوں کی سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اس لیے کہ کوئی بات کہنا اور خود اس پر نہ چلنا اپنی بات کو خود ہی جھٹلانے کے مترادف ہے صبر اور استقامت کے ساتھ مسلسل کام پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے کام کرنے کی عادت ڈالے جو لوگ دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے ہیں ان میں مسلسل کام کرنے کے لیے اس عادت کا ہونا بہت ضروری ہے محض جوش میں آ کر کوئی آدمی پہاڑ ڈہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی صبر کے ساتھ لگاتار کام کرتا چلا جائے تو پھر کوئی ایسی چوٹی نہیں رہ جائے گی جس کو سر نہ کیا جا سکے وقتی جوش میں کیا ہوا کام مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتا اس کے لیے باقاعدہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ پانچ صفات ہر اس آدمی میں ہونا ضروری ہے جو دین کے قائم کرنے اور اسلام کے غلبہ کے لیے کام کرے اس کے علاوہ درج ذیل پانچ صفات اپنی تنظیم اور طاقت بڑھانے اور لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے ضروری ہیں لوگوں کو قریب لانے کا نفسیاتی طریقہ اپنائے ان صفات میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قریب لانے کا نفسیاتی طریقہ اچھی طرح جانتے ہو یعنی اس فن سے اچھی طرح واقف ہو کہ مخاطب کو اپنی بات کی طرف کس طرح راغب کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ ہر آدمی الگ قسم کی نفسیات مزاج دماغ اور سوجھ بوجھ کا مالک ہوتا ہے اس سے بات کرنے اور اسے اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کی مخصوص حیثیت کو نگاہ میں رکھ کر طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس لیے آپ کو اس سے واقف ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کی الگ نفسیات اور فطرت کے مطابق اسے کس طرح متوجہ کیا جائے اس کام کے لیے آپ کے پاس کافی لٹریچر موجود ہیں جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں لیکن اگر صرف لٹریچر پڑھ لیا جائے فنی قابلیت حاصل کر لی جائے لیکن عملی کام نہ کیا جائے تو وہ مطالعہ اور فنی قابلیت بالکل بیکار ہے اس مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے عملی مشقوں میں مہارت بہت ضروری ہے وہی چیز جو آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں استعمال کریں سمجھانے اور دلائل دینے کی صلاحیت اس کام کے لیے صرف راغب کرنے کے نفسیاتی ڈھنگ کا جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ایک آدمی کو رسالت وحی اور کتاب کے موضوعات پر نہ صرف دلائل سے اپنی بات منوا سکے بلکہ تفصیل سے سمجھا کر اسے مطمئن بھی کر سکے اپیل صرف دماغی نہیں جذباتی بھی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اپیل صرف دماغی اور فکری نہ ہو بلکہ جذبات کو ابھارنے والی بھی ہو اس لیے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہی دو چیزیں ہیں ایک دماغ اور دوسرا دل بہت سے لوگ دماغی اپیل سے مطمئن کانوینس نہیں ہوتے بلکہ انہیں جذباتی اپیل سے مطمئن کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ دماغ کے ساتھ دل کو اپیل کرنے کی کوشش کریں دل سے اپیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تعلقات لوگوں سے خیر خواہی کی بنیاد پر ہو اور آپ ان کا بھلا چاہے آپ کا برتاؤ اتنا رفیقانہ اور ہمدردانہ ہو کہ وہ آپ کی ان خوبیوں سے متاثر ہو اور آپ کے ساتھ آ جائے اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمدرد دوست اور مخلص ساتھی بنے ہمدردی اور سچی محبت ایسی چیزیں ہیں جو سنگ دل سے سنگ دل آدمی پر اثر کرتی ہیں اور اس سے موم بنا دیتی ہے آپ کا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے اثر لے اور سمجھے کہ آپ اچھے کردار کے انسان ہیں دوسروں کی تکالیف میں آپ کام آئے یہ سب چیزیں جذباتی اپیل کرنے والی ہوگی مطالعہ غور و فکر مطالعہ کرنے کے بعد اس پر غور و فکر کریں آپ قرآن حدیث سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم راشدین کی سیرت و قوانین اسلامی کا گہرا مطالعہ کریں اس لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں جو زندگی کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ زمانے میں لکھا گیا ہے جدید علوم میں آپ بصیرت پیدا کریں صرف کورس کی کتابوں ہی کا مطالعہ نہ کریں بلکہ دوسرے علوم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور پھر اس گہرے مطالعے پر گہرے طریقے سے غور و فکر کرے اس طرح آپ دین کو اچھی طرح سمجھیں گے دوسروں کو کنونس کرنے میں مدد ملے گی اور آپ میں اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہوگی اپنا جائزہ اپنی تربیت کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے اپنا احتساب خود کرنا اور اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے مطابق جانچ کرتے رہنا ہر لمحہ آپ یہ دیکھتے رہیں کہ آپ کا قول کس حد تک پورے اترتے ہیں جہاں آپ کا ضمیر آپ کی خامیہ گنوائے وہاں تعویلات کر کے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش مت کیجیے اس لیے کہ ضمیر کی آواز کو بند کرنے کی کوشش ضمیر کو صلاح دیتی ہے اور اگر ضمیر کی آواز نہ دبائی جائے تو وہ آدمی کا بہت اچھا مربی بن سکتا ہے اپنی خامیوں کا علم ہوتے ہی ان کی اصلاح کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہنا ضروری ہے اگر آپ نے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق اپنی خامیاں دور کرنا شروع کر دی تو آپ کا ایسا کرنا آپ کے اندر زبردست قوت ارادی پیدا کر دے گا ذکر الہی نماز روزہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو یاد دلاتی رہتی ہیں کہ وہ کس کے سامنے جواب دہ ہے اس کے ساتھ ہی انسان کو اپنے کاموں کا انجام بھی یاد دلاتی رہتی ہے اگر آپ کبھی اپنی کسی غلطی پر غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچے گے کہ اس غلطی کے مرتکب ہوتے وقت آپ کے دل میں خدا اور آخرت کی یاد تازہ نہیں تھی اگر یہ یاد تازہ رہے تو آدمی مضبوطی کے ساتھ صحیح راستے پر جمع رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی فکر کی جائے خاص طور پر نفر روزے اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں ان دعاؤں کو یاد کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مختلف موقع پر پڑھا کرتے تھے اس طرح آدمی ہر وقت اللہ اور آخرت کو یاد رکھتا ہے اور صحیح راستہ پر چلتا رہتا ہے عملی کام آخری بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے عمل کام کیجئے اگر آپ سب کچھ جان لیں لیکن عملی کام نہ کریں تو ایسا علم بیکار ہے آپ اپنا مقصد اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے کام میں لگ جائیں اجتماعی اصلاح کی سعی کیجیے اجتماعی زندگی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ آدمی کو ایسا ماحول ملتا ہے جو اسلام میں معاون ہوتا ہے جب آپ کے ساتھی آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے تو ان کی اصلاح کی فکر کیجیے اس طرح آپ ایک بہتر کردار کے مالک بن سکے گے